حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک انسان مرد یا عورت ساٹھ سال تک اللہ کے اطاعت کے عمل کرتے رہتے ہیں پھر جب ان کی موت کا وقت آتا ہے تو وسیعت میں وارثوں کو نقصان دے جاتے ہیں تو ان کے لیے آگ واجب ہو جاتی ہے شہر بن حوشب نے کہا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ پر من بعد وصیتی یوصا بها او دین غیر یہاں سے لے کر ذالک الفوز العظیم یہاں تک آیات تلاوت کی وسیعت یا قرض کی ادائیگی کے بعد جبکہ وسیعت کرنے والے نے نقصان نہ پہنچایا ہو ورثے کی تقسیم کی جائے یہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ خوب علم والا حوصلے والا ہے یہ حدیں ہیں اللہ کی جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تو اسے اللہ ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں وہ ان میں ہمیشہ رہے گا اور یہی عظیم کامیابی ہے امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس سند میں اشاس بن جابر نصر بن علی کا دادا ہے سننے ابو داود حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو سڑسٹھ